سورت العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصلن به نقعا فوسطن به جمعا یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا وصافات صاف صفن فضا لات پھر آئی وزاریات آتے اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفن پھر آئی والنازعات غرقن اور یہ آخری ہے ول آدی اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے قسم ہے ان گھوڑوں کی یا گواہ ہے وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے پھل موریات قدر پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے پھل موریات قدھن پھل مغیرات رات صبح اور پھر وہ الگ صبح in small hours of the morning جا کر غارت گری کرتے ہیں یہ عربوں کا جو کلچر تھا ان کی جو تہذیب تھی لوٹ مار اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا small hours of the morning جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا قتل کیا اور پھر بھاگے وہاں سے یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے گھوڑا اچھا یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے کوئی دانہ ڈالتا ہے کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا مغی رات صبح تو نہ بھی نقا اور پھر جا کر وہ گند اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے فمسک نہ بھی جمع اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے آپ کو معلوم پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لے کر رضا اور یا کوئی اور شہ جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے کس میں دشمن کے اندر سبوں میں گھس رہا ہے اور تیر آ رہا ہے گھوڑا مر رہا ہے ہوتا ہے تلوار لگی ہے گھوڑا مر گیا ہے تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے محض یہ بات انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اسے دانا ڈالتا ہے اسے گھر پہ باندھتا ہے اس کی سیوا کرتا ہے اس صرف دانا دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی جان جوہوں میں ڈالتا ہے اب فرمایا ان انسان علی رب ہی لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق دیتا ہے جو خالق ہے یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں ہے کتے کی وفاداریاں دیکھو گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو کتنی کتنی وفاداری ولا ریات دبہن پھل موریات قدنگ فل مغیرات سبہنگ فاس نہ بھی فوا سب نہ بھی جماعت کنٹراسٹ ایک اس کا طرز عمل ہے ایک اس انسان کا طرز عمل ہے وہ نہ اللہ ذال کا شہید بل انسان و اللہ نف صحیح سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں وہ حب الخیر شدید لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے لاؤ سے مب یوم قیامہ اقسم سے اللوامہ نفس وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر افلا عالم و اضا موسلا قبور تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے قبروں میں جو کچھ ہے تلپڑ کر دیا جائے گا انہیں نکال لیا جائے گا وہ خود سے لا معافی سدور اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا ان رب بہم قبیر یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا اللہ مرمنا حاصم نہ حساب یسیرا ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالی ہم سے آسان حساب دے دو بارک اللہ مل فی القرآن العظیم و دفاعی بالآیات و ذکر حکیم